ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا محمد كما انت اهله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا سيدنا إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد اللهم بارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى وعلى آل آل سيدنا سيدنا سيدنا محمد كما باركت وتحننت وترحمت على إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربي العلي على الوهاب سبحان ربي العلي على الوهاب سبحان ربي العلي على الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ربنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لا تزغ قلوبنا بعد باد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انت ربنا آتنا من من لنا امرنا رشدا رب اغفر وتجاوز کا تعلم کام انت العز تجا رب اغفر ان وتجاوز و تعلم و انت تالم ان کا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين ولوب طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك اللهم إن ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت أنت أنت ولينا ولينا ولينا واهدنا واهدنا إلى إلى سواء سواء السبيل السبيل كن كن واهدنا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 ربنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان اللهم جلنا من الراشدين اللهم جلنا من المتقين اللهم جلنا من المتقين اللهم جلنا من الذين جاهدوا فيك حق جهاده اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته ولا مجاهدا إلا غنمته وسلمته اللهم لا اللهم اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا مسافرا الا بلغته وسلمت ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اے اللہ ہم تیرے نافرمان گنہگار بندے گناہوں کے اقرار کے ساتھ ندامت کے ساتھ کردنے نیچے کیے ہوئے اے مالک تیرے سامنے حاضر بے شک ہم قصوروار ہیں بے شک ہم قصوروار ہیں بے شک ہم گنےگار ہیں نے وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں دی تو نعمتوں پر نعمتیں برساتا آیا ہے برسا رہا ہے لیکن مولا ہم اتنے کمی نے نکلے کہ تیری دی ہوئی نعمتوں سے ہم تیرا ہی مقابلہ کر رہے ہیں تو نے آنکھیں دی ہم نے اس سے نافرمانیاں کی تو نے کام دیے ہم نے اس سے تجھے ناراض کیا تو نے زبان دی ہم تیرے غیر کو بولتے ہی چلے گئے تو نے ہاتھ دیے ہم نے تیرے تیرے خلاف چلایا تو نے پاؤں دیے وہ پاؤں تیرے خلاف چلے تو نے مال دیا وہ مال ہم نے خواہشات پر لگایا تیرے حکموں کے توڑنے پر لگایا تو نے جو کچھ دیا مالک سوائے تیرے مقابلے کے ہم نے کچھ نہیں کیا راتیں ہماری گناہوں میں گزر گئی دن ہمارے نافرمانیوں میں گزر گئے گناہ کرتے کرتے اے اللہ ہمارے بدن کا ہر بال ناپاک ہو چکا ہے خون کا ہر قطرہ گندا بن چکا ہے زبان اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے کھولی جائے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے اٹھائے جائے لیکن مالک ہم نے تجھے رب مانا ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے تیرے پاس جو آ کر معافی مانگتا ہے وہ تجھے پیارا لگتا ہے اے اللہ ہمارا رب تیرے سوا کوئی نہیں یقیناً گنہگار ہے قصور وار ہے لیکن ہمیں رب تج سے پیار ہے تج سے محبت ہے مصیبت کو تو معاف فرما دے آمین ہمیں اور پوری امت کو اے اللہ تو معاف فرما دے معافی تیری عادت ہے معافی تیرا شیوا ہے تو معاف کرتا ہے معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو اپنے بندوں کو معافی کی ترغیب دیتا ہے اے اللہ اے اللہ تو معاف کر دے پوری امت کو معاف کر دے ہماری وہ محنت جس محنت کو ہم نے چھوڑا جس کے نتیجے میں دنیا گناہوں سے بھر گئی وہ جو تیرے نبی ہمیں محنت دے کر گئے تھے جس میں سارے برائیوں کا علاج تھا اور ساری اچھائیوں کے آنے کا راستہ تھا وہ اپنے نبی والی محنت کو ہم نے چھوڑا اس دن سے ہم ذلیل ہو چکے اس دن سے ہم دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل ہو گئے اس ہم اس دن سے ہم دردر کے پکاری بن گئے اے اللہ اس پوری امت کو اپنے نبی والی محنت پر دوبارہ کھڑا فرما دے دوبارہ کھڑا فرما دے دوبارہ کھڑا فرما دے وہ ایمان جو تیرے یا مطلوب ہے وہ ایمان تو پوری امت کے ہر فرد کو آتا فرما دے اے اللہ وہ نہ نماز جو تو چاہتا ہے وہ نماز تو ہمیں عطا فرما دے وہ علم جو نفع دینے والا ہے وہ تو ہمیں عطا فرما دے جو دیا ہے اس علم کو تو نافع بنا دے اے اللہ تو ہمیں ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اپنی یاد کرنے والا بنا دے اے اللہ تیرے ذکر میں دیوانی کیا آ جائے ایسا ذکر تجھے یاد کر کر کے کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں ہر ایک کے حقوق پوری انسانیت کے اور جانوروں کے حقوق کے ادا کرنے والا بنا دے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور پوری دنیا کے رہنے والے ایک ایک انسان اور ایک ایک مانس کو ایمان والوں سے راحت اور نفع پہنچے اے اللہ ایسے تو ہم سب کو بنا دے اے اللہ ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بنا دے مرتے وقت میں کسی حق والے کا حق ہم پر نہ ہو اے اللہ ایسی زندگی گزارنا تو ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ تیرے لیے کرنا آسان کر دے ہمیں اے اللہ خسائل سے آباد فرما دے اے اللہ رضائل کو ہمارے اندر سے ختم فرما دے تیری دی ہوئی جان تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے منشے کے مطابق لگانا تو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے آسان فرما دے اے اللہ تو کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما موت سے پہلے پہلے موت کے تیاری کی توفیق عطا فرما اے کریم داتا یہ تیرے نبی نے بتایا سب کچھ چھین جائے گا اور جی۔ چھین رہا ہے موت کے وقت میں کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اے اللہ اس کا استحزار تو ہمیں نصیب فرما جی۔ موت کا استحزار نصیب فرما جی۔ موت کو یاد کر کر کے موت کی تیاری کرنے والا تو ہمیں بنا دے دنیا بکتے بکتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما گناہ کی حالت میں مرنے سے حفاظت فرما اچانک کی موت سے تو ہماری حفاظت فرما ہسپتالوں کی موتوں سے تو ہمیں بچا لے دب کر جل جل کر ڈوب کر مرنے سے تو ہمیں بچا لے اے اللہ وہ موت جس موت پر تو رحم آتا ہو تو ترس کھاتا ہو اور تو راضی ہوتا ہو اور تو راضی ہو کر قوموں اور ملکوں کے فیصلے کرتا ہو ایسی ایمان والی تیرے قرب والی موتیں ہمیں اپنے اپنے وقت پر عطا فرما دے اے اللہ مرنے کے بعد کے سارے مراحل کو آسان فرما دے اے اللہ ریاض الجنہ میں صحابہ کا پڑوس تو اپنے کرم سے نصیب فرما دے اے اللہ تو ہمیں اپنے اے اے اللہ اللہ کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما یا اللہ مرنے کے بعد کے سارے مراحل کو آسان فرما قبر کا عذاب حق ہے قبر میں اکیلے سونا ہے قبر میں اکیلے سونا ہے اس کا استحدار تو ہمیں نصیب فرما اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے میدان حشر کی رسوائی سے حفاظت فرما آمان نامے دان ہاتھ میں نصیب فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوسر نصیب فرما عرش کا سایہ عطا فرما اے اللہ سرات کا راستہ آسان فرما جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر سے فرما یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما پوری امت کے حال پر کرم فرما پوری امت کے حال پر فضل فرما یا اللہ تمام مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ مراکز دینیہ جو جہاں بھی دین کی جو جو خدمتیں پوری عالم میں ہو رہی ہے اور تیرے یہاں وہ دین ہے اے اللہ ان سب کی بھرپور مدد فرما اے اللہ بھرپور مدد فرما اے اللہ بھرپور مدد فرما ہر شریف کی شرارت سے ہر ہر ان کے فطرے سے سے خلل خلل انداز کی کی اندازی اے اے اللہ اللہ سب تو پوری پوری حفاظت فرما ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ اسے قبول فرما اے اللہ اسے قبول فرما اس اجتماع کے لیے جن محنت جو جنہوں نے محنت کی ان بستی والوں کو ضلع والوں کو جس لائن کی محنت کی تشکیلی ہو ترکیب کی ہو ملاقاتوں کی ہو اور راتوں کو گھڑے کھودنے کی ہو جس لائن کی ہاں جس نے محنت کی ہے جس نے اس کے لیے دعائیں کی ہے جس نے اس اجتماع اور اجتماع کی محنت کرنے والوں کو اور اس اجتماع کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے ان کی نسلوں کو قبول فرما لے ان کے لیے برکتوں کے فیصلے فرما لے اور یا اللہ ان میں کا ایک ایک کو لاکھوں انسانوں میں ہدایت آنے کا ذریعہ فرما دے اے اللہ ہمارے جو سفر ہو چکے تو قبول فرما لے اے اللہ جتنے ہو چکے تیرے ہی کرم سے ہوئے ہیں اے اللہ تیرے ہی کرم سے ہوئے ہیں جو غلطیاں ہوئی معاف فرما دے اور جو ذرہ خیر وجود میں آیا اے اللہ آبیاری فرما دے بقیہ اجتماعات کو صفات قبولیت سے آسان آراستہ فرما دے یا اللہ ہمارے اگلے سفر کو آسان فرما دے اے اللہ پوری دنیا میں جتنی جماعتیں جہاں چل پھر رہی ہے اے اللہ ان سب کی بھرپور مدد فرما ان سب کی بہترین تربیت فرما لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل فرما اور انہیں لوگوں میں جم کر محنت کرنے کی تھکنے کی اللہ تو توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہم سب کی بہترین تربیت فرما مالک تیری تربیت کے محتاج ہے اگر تو نے بنا لیا تو ہم بن جائیں گے چار دن لوگ بات کریں گے لیکن تیرے بہاں پیش کرنے کے قابل ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے ایک سجدہ بھی جناب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے لیکن مالک تو نے توفیق دی ہے تو ہی قبول فرما لے تو ہی اگلی توفیق عطا فرما دے اے اللہ پورے عالم کی پریشانی کو دور فرما دے تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرما دے تمام مقرضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما دے حاجت مندوں کی حاجت کو پوری فرما دے اے اللہ تو ہمارے مشائق کے عمروں میں برکت عطا فرما دے جو دنیا سے جا چکے اے اللہ تو ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما اے اللہ ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے جو دنیا میں حیات ساتھ ہے ہمیں ان کے قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما عفو کا عافیت کا معاملہ فرما یسر کا سہولت کا معاملہ فرما تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما حالات کو درست فرما حالات کو درست فرما حالات کو درست فرما پوری پوری دستگیری فرما پوری پوری دستگیری فرما یا اللہ جو مانگا وہ اپنے کرم سے عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنے دریائے رحمت سے عطا فرما اللہم نسلک من خیر ما سالک و و عبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر مستعاذك منه نبيك وحبيبك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين سبحان الله